الذين خلاصة الرب الربا وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن افترى على الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل قزال کلا المبیا المرسلین وطل مقرر و اللہ صالحین اجمعین اللہ یوم الدین میرے انتہائی واجب الحترام حضرات علماء کرام شامعین گرامی کل کی ہماری دو مجلسوں میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی حیات مبارکہ قرآن و سنت کے حوالے سے اور ختم نبوت کا مفہوم معنی قرآن اور سنت کے حوالے سے اس پر گفتگو ہوئی آج کی مجلس میں میں قادیانی فتنہ سے متعلق گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں میری پہلی درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں قادیانیت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کا دوسرا نام ہے جس طرح دن اور رات کا روشنی اور اندھیرے کا باہمی اجتماع ممکن نہیں ایک دوسرے کے آپس میں ضد ہیں سیم اسی طرح قادین طور اور اسلام بھی ایک دوسرے کی جد ہے بات تو بہت شکیل ہے لیکن کہے بغیر گزارا نہیں کہ گندگی کبھی پاک نہیں ہوتی اگر آپ کے کپڑے کو گندگی لگ گئی ہے آپ اس پر پانی ڈالتے جائیں گے گندگی کا وجود زائل ہو جائے گا لیکن گندگی پاک کبھی نہیں ہوگی کپڑا تب پاک ہوگا کہ پوری گندگی اس سے زائل ہو جائے ورنہ اگر ایک ذرہ بھی گندگی کا باقی ہے تو وہ نجس ہے پاک نہیں سیم اسی طرح قادیانیت کہ قادیانیت کی کوئی ایک چیز بھی اسے دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں اتنے فیصد اسلام پایا جاتا ہے قادیانیت سراپا کفر ہے سراپا بے دینی ہے اور صرف بے دینی کی حد تک ہوتی تو دنیا کے اندر اور کافر طاقتیں بھی موجود ہیں یہاں پر میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ جس وقت ہم کسی کو کہیں کہ یہ کافر ہے تو اس پر یہ نہ سوچ لیا جائے کہ یہ موری صاحبان نے کفر کی مشین گن چلائی ہوئی ہے ایک ہے لفظ مومن ماننے والا کافر انکار کرنے والا تو یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے اس کی وجہ سے کفر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ شخص اسلام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا تو جو اسلام کو نہیں مانتے وہ ان کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے تو کسی کو کافر کو یعنی جو اسلام کا منکر ہے اسے منکر کہنا یہ کوئی عیب نہیں مثلا ایک شخص نے چوری کا ارتقاب کیا اس کے اوپر کیس درج ہوا ساری دنیا اس کو کہتی ہے کہ فلا آدمی نے چوری کی پولیس کہتی ہے اس نے چوری کی رپورٹ درج ہوئی چوری کی مال برامد ہوا اسے چوری کا گواہیوں نے گواہوں نے عدالت میں گواہی دی چور کی کہ یہ شخص چور ہے عدالت نے کیس سننے کے بعد اگر وہ واقعہ میں چور تھا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ چور ہے کوئی آدمی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ جناب یہ جو ہے تم ایک انسانیت کی تجلیل کر رہے ہو کہ ایک آدمی کو چور کہہ رہے ہو بھائی اس نے یہ فیل اس چوری کے فیل کا ارتقاب کیا ہے ساری عدالت تک لوئر عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک سبھی چور کو چور کہتے ہیں اور جو شخص اسلام کا منکر ہے اسلام کا انکار کرتا ہے اگر شریعت کے علماء کرام اور مفتیان نظام اس کو کافر قرار دے دیں یہ کہہ دیں کہ یہ اسلام کو ماننے والا نہیں ہے اپنے فیصلے میں یہ کہہ دیں اور ان کا فیصلہ مبنی بر حق ہو تو دنیا کا یہ کہنا کہ موری صاحبان کافر کافر کی انہوں نے رات لگا رکھی ہے تو یہ زیادتی ہوگی یہ کوئی گالی نہیں ہے یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے ہاں فتوا لگاتے ہوئے ہمارے حضرات کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر کس نقص جس کے متعلق آئے فتوا لگا دیں تو وہ فتوا سوچ سمجھ کر لگانا چاہیے لیکن یہ بات کہ کسی کو کافر کہنے کی بھی رواداری میں آ کر ہم اس لفظ کو ہی متروک کر دیں تو یہ تو قرآن مجید کل یا یوہل کافرون یہ اس سے شروع کریں اس کو پہلے پارے تک لے آئے لقد کافر اللہ کالو فلاں فلاں تو یہ تو اصطلاح قرآن مجید کی ہے کہ جو اسلام کا انکار کرتا ہے کسی اور چیز کا تو اس کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے خیر میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں یہاں پر ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان لوگوں کو کافر بناتے ہیں فرمایا ہم کسی کو کافر بناتے نہیں کافر بتاتے ہیں جیسے ہم کسی کو چور بناتے نہیں یہ نہیں کہتے کہ میاں تم چوری کر لو اور پھر ہم کہنا شروع کر دیں کہ تم چور ہو چور چور چوری کر کے خود چور بنتا ہے اگر عدالت اس کو اب چور کہہ دے تو عدالت مجرم نہیں کافر اپنے کفر کا خود ارتکاب کرتا ہے ہم کسی کو کافر بناتے نہیں کافر بتاتے ہیں تو عدالت اگر چور کا بتاتی ہے ڈاکو کا بتاتی ہے قاتل کا بتاتی ہے باغی کا بتاتی ہے دہشت گرد کا بتاتی ہے اور اس کا یہ کسی کو فیصلے کی روح سے چور کہنا ڈاکو کہنا قاتل کہنا دہشت گرد کہنا باغی کہنا اگر وہ جرم نہیں تو جو شخص کفر کا ارتکاب کرے اسے کافر کہنا بھی شریعت کے اندر جرم نہیں آج کیسا دور آ گیا ہے کہ ہمیں محض دینی مسائل کی جو ہے وہ اپنا بیان کرنے کے لیے بھی وضاحتیں کرنی پڑتی ہے خیر اللہ تعالی خیر کرے یہ بھی ایک عبوری دور ہے گزر جائے گا اس پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قادیانیت سراپا کفر ہے سراپ اس کا وجود ہی کفر پر مبنی ہے اور یہ اتنا خطرناک کفر ہے کہ اس ظالم نے اپنے کفر پر اسلام کا لبادہ اڑ لیا ہے بالکل اسی طرح جس طرح کوئی آدمی خنزیر کا گوشت بیچنا چاہے اور سین بورڈ بکری کا لگا دے شراب بوتل میں بند کر کے اس پر زمزم کا لیبل لگا دے سینما کے اوپر آیت الکرسی لکھ کر لگا دے وہ گویا کے اپنے غلازت پر اسلام کو فٹ کر رہا ہے نا پاکی پر پاک چیز کا بورڈ لگا رہا ہے اور دنیا اسے فراڈ کے نام سے دکھا کے نام سے یا تو جو ہے وہ اپنا ملاوٹ کے نام سے تعبیر کرے گی سیم اسی طرح قادیت نے اپنے کفر کے اوپر اسلام کا چولا پہن لیا ہے اور پوری اسلام کی اصطلاحات کو قادیانیوں نے برقرار رکھا لیکن اس کے مفہوم کو بدل دیا شریعت میں ایسے آدمی کو زندگی کہا جاتا ہے اور یہ ایسا جرم ہے کہ اس کے ساتھ خواب میں بھی شریعت کبھی نہیں کرتی مثلا دیکھیں اب میں عرض کرتا ہوں اسلام یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا قرآن اور سنت کا نام ہے اسلام لیکن قادیانیوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا اسلام مردہ اسلام ہے اب جسے زندہ اسلام کی ضرورت ہے زندہ مذہب جسے چاہیے وہ قادیانیت کو قبول کرے اب اسلام کی صحیح تعبیر قادیانیت ہے لفظ اسلام کو برقرار رکھا لیکن اس کے مفہوم کو اور اس کی مراد کو بدل دیا مسلمان وہ آدمی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے قادیانی نے کہا نہیں مسلمان وہ جو غلام احمد قادیانی کو مانے یہاں پر ایک چھوٹی سی مجھے وضاحت کی ضرورت ہے اور وہ یہ آپ میں ہم سب لوگ تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن فالو کرتے ہیں ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے لیکن ان کے متعلق ہمارے ذہنوں میں حضور سرور کائنات اور ان انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہمارے ذہنوں کے اندر ایک فرق موجود ہے چاہے کبھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہو یا نہ کہ وہ انبیاء تھے محمد عربی نبی ہیں اب وہ اللہ رب العزت کے سچے برحق نبی تھے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا جن کا قرآن و سنت کے اندر تذکرہ موجود ہے اجمالی طور پر سب کو ماننا جیسا کہ کنز المال کی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا بھیجے بعض روایات میں بیس بیس ایک, ایک لاکھ ہزار کا بھی ذکر آتا ہے موضوع سے متعلق تو یہ بات نہیں لے کر عرض کے دیتا ہوں کہ جس طرح رب کریم کے انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی میرے رب کے کرم کے فیصلے کے محمد عربی کے صحابہ کی تعداد بھی اتنی تھی خیر میں عرض کرتا ہوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں باقی نبی تھے اس کو میں ایک مثال سے لیتا ہوں کہ مثلا ایک ایک شخص تھا یا چار آدمی ہیں ان چار آدمیوں نے حضرت سیدنا موسا علیہ السلام کا زمانہ پایا تو ان پر ایمان لائے جب یہ موسا علیہ السلام پر ایمان لائے تو یہودی ہو گئے ان چار یہ مثال ہے واقعہ نہیں ان چار میں سے تین آدمیوں نے آگے چل کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا موسا علیہ السلاۃ والسلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تو ان چار میں سے تین آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو موسا علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا لیکن موسا علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی سید مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی ایک سچے نبی کے بعد جب دوسرے سچے نبی کو مانا تو آٹومیٹک طریقے پر یہ یہودیت سے نکل کر مسیحت میں داخل ہو گئے عیسائیت میں داخل ہو گئے اب انہیں یہودی نہیں کہا جائے گا مسیحی کہا جائے گا ان تین آدمیوں میں سے دو آدمیوں نے آگے چل کر زمانہ پایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی محمد عربی بھی اللہ کے سچے نبی جب ایک سچے نبی کے بعد دوسرے سچے نبی کو مانا حضور علیہ السلام کو ماننے کے بعد اب کوئی انہیں مسیح نہیں کہے گا مسلمان کہے گا ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کو مان لیا کسی اور شخص کو بطور نبی کے مان لیا چاہے وہ حضور کی نبوت کا انکار نہ کرے لیکن حضور کے بعد جب کسی اور کو مانے گا یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا اتنی سمپل سی بات ہے نہ معلوم کے قادیانی نے اس کو کیوں الجھایا ہوا ہے موسا علیہ السلام کے بعد سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو یہودیت سے نکلے مسیحت میں داخل ہوئے مسیح علیہ السلام کے بعد سچے نبی محمد عربی کو مانا تو مسیحت سے نکلے اسلام میں داخل ہوئے اب حضور سرور کائنات کے بعد تو کوئی اور نبی بننا ہی نہیں جب کسی اور شخص جھوٹے فرضی کو وہ نبی مانیں گے تو وہ کیسے مسلم ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو ماننے سے سچے مذہب سے نکل کر آدمی دوسرے سچے میں چلا جاتا ہے کہ جائے کہ کسی سچے کے بعد جھوٹے کو بطور نبی کے مانے اور پھر بھی وہ سچے اسلام میں رہے اس کی تو قطن سرے سے نہ گنجائش ہے نہ ایسا مسئلہ کہ جس پر سوچ و بچار کی چندہ ضرورت تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قادیانیوں نے بھی سیم یہی جرم کیا اب یہ ایک مستقل بحث ہے کہ مرزا غلام محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا کہاں پر میں اس کے حوالے عرض کر دوں گا لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ قادیانیوں نے غلام محمد قادیانی کو جس وقت مانا بطور نبی کے تو یہ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نہیں رہے امت ہی نہیں رہے انہوں نے اسلام کے لفظ کو برقرار رکھا مراد کو بدل کر اس اس سے مراد قادی لے لی رسالت اور نبوت کے لفظ کو برقرار رکھا اور اس سے مراد جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کو لے لی اب وقت آیا ہے کہ میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں مرزا قادیانی کا ایک بیٹا ہے اس کا نام ہے بشیر احمد اے اس نے یہ جو ہمارا پاکستان کا ایک اقتصادیات کا بہت بہت ماہر ایک قادیانی گزرا ہے ایم اے محمد جس کو کہتے تھے یہ بعد میں ورلڈ بینک کے اندر بھی رہا یہاں کے سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں بھی یہاں ہی کہیں پر مرا ہے یہ مرزا قادیانی کا پوتا تھا اس کے باپ کا نام تھا بشیر احمد اے بشیر کے نام سے مرزا قادیانی کے دو بوٹے ہیں ایک کا نام محمود تھا اس کو بھی انہوں نے بشیر الدین بعد میں کہنا شروع کر دیا دوسرے کا نام بشیر احمد ایم اے تھا یہ میں بشیر احمد ایم اے کا حوالہ کر رہا ہوں اس کی کتاب ہے رسالہ نکلتا تھا ریویو آف ریلیجن یہ منتھلی رسالہ تھا تو اس کی ایک اشاعت کا انہوں نے نام رکھا کلمت الفصل تو انہوں نے چھاپا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ غلام احمد کی شکل میں قادیان کے اندر آئے صرف اتنی بات ہوتی جیسا کہ مسلم کذاب کی پارٹی کے افراد نے اب میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مسلمہ اذانے دیتا تھا اپنی اذان میں وہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا آپ حضرات اہل علم ہیں علماء بیٹھے ہیں ہماری یہاں آپ کی لائبریری میں تبری موجود ہوگی اور وہ ہماری تاریخ کی امہات القتب میں سے ہے اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمہ کا جو مؤزن ہے وہ یہ کہتا تھا اشہد اللہ محمد رسول اللہ اور مسلمہ یہ سن کر اسے کہتا تھا قد صدقتا کہ تم نے صحیح کہا اذان دیتا تھا کلمہ پڑھتا تھا قرآن پڑھتا تھا قبلے کی طرف رخ کرتا تھا اس نے صرف اتنی بات کہی کہ حضور سرور کائنات کی نبوت میں میں شریک کیا گیا ہوں حضور علیہ السلام کے پارٹنر کے طور پر مجھے تسلیم کر لیا جائے آپ شہروں کے نبی میں دیہاتیوں کا نبی یا یہ کہ جب تک آپ تو آپ کی نبوت ان کے بعد پھر میری نبوت صرف اتنا کہا کہ حضور کے بعد میں نبی تو صحابہ اکرام نے کہا کہ مسلمہ رحمت عالم کے بعد تو نے نبوت کا دعویٰ کر کے اتنے بڑے جرم کا ارتقاب کیا ہے کہ نہ اب تیری نماز کا اعتبار ہے نہ تیرے کلمے کا اعتبار ہے نہ قرآن پڑھنے کا نہ زبیہ کھانے کا نہ قبلہ کی طرف رخ کرنے کا میرے بھائی یہ آپ حضرات کے پاس گلاس ہے اس گلاس میں آپ حضرات پانی ڈالیں مثال کے طور پر ایک پاؤ پانی اس میں آئے گا تو اس کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پورے کا پورا پانی پاک ہو پلید ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک پاؤ پانی میں ایک پاؤ شراب ڈالیں گے تب پلید ہوگا اگر چند قطرے بھی شراب کے ٹپکا دیں گے تو یہ پلید ہو جائے گا مسلمان ہونے کے لیے پورے دین کو ماننا ضروری ہے کافر ہونے کے لیے پورے دین کا انکار ضروری نہیں اگر کوئی آدمی دین کے ایک مسئلے کا انکار کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا جیسے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ الحمد سے لے کر وناس تک پورے قرآن کو مانے کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ پورے قرآن کا انکار کرے اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے گا تب بھی وہ کافر ہو جائے گا میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قادیانیوں کا یہ پروپگنڈا کرنا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں فلاں کرتے ہیں ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے میں نے اس کی وضاحت کے لیے یہ باتیں عرض کی حوالہ عرض کر رہا تھا کلمت الفصل کا اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات لکھی آج خود مرزا بشیر احمد نے ایک سوال اٹھایا اور اس کا جواب دیا سوال یہ اٹھایا اس نے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنا نبی علیحدہ بنا لیا تو تمہیں کلمہ بھی اپنا علیحدہ بنانا چاہیے جواب میں کہتا ہے کہ ہمیں علیحدہ کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اسی کلمے سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے انہوں نے کہا وہ کیسے انہوں نے کہا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں تمام انبیاء شریک ہے فرق اتنا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک جب محمد الرسول اللہ کا لفظ پڑھا جاتا تھا تو حضور سمیت سارے نبیوں کی نبوت اس میں شامل تھی مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کے بعد محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور نبی کی زیادتی ہو گئی ہے غلام احمد قادیانی بھی محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں شریک ہے آگے اس نے کہا کیسے اس نے کہا ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود غلام احمد قادیانی کو کہا ہے کہ تو محمد الرسول اللہ ہے غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے کتاب کا نام غلطی کا ازالہ اس کے اندر وہ کہتا ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے محمد الرسول اللہ ولزین شدہ ول القفار روحما بینہم تراہم رکان سجدین یتقون فضلا من اللہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر اتری اس آیت میں مجھے کہا گیا ہے کہ مرزا غلام محمد تو رسول بھی ہے محمد بھی ہے کہتا ہے ذلی طور پر میں محمد ہوں اب آپ کہیں گے ذل کس کو کہتے ہیں اس کی مثال آپ حضرات یوں سمجھیں کہ ایک شیشہ ہے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں آپ اصل ہیں آپ کا جو عکس شیشے کے اندر پڑ رہا ہے اس کو ذل کہتے ہیں غلام احمد نے کہا کہ ذلی طور پر میں محمد ہوں کیا مانا کہ محمد عربی کی شکل میری شکل ہے جس نے اس دنیا میں محمد عربی کو دیکھنا ہے وہ غلام احمد کا کو دیکھ لے اب ان چیزوں سے آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ یہ ذل کے پردہ میں کس طرح جو ہے وہ اپنا زہر کو شکر کوڈر کر کے پیش کر رہے ہیں کس طرح جو ہے وہ ایک غلازت کے اوپر ریشم کا ریشم کا اپنا پردہ ڈال کر ریشم کا اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا تہ چڑھا کر اس کا اس کی اوٹ میں یہ کس طرح کفر کو پیش کرتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی محمد الرسول اللہ تھا میرے مخدوم میں آپ حضرات سے بہت ہی درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مسائل میں کذاب نے یہی کہا تھا کہ میں آپ کی نبوت میں شریک کیا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتن کا زمین سے اٹھایا فرمایا نبوت و خلافت تو رہی نہ درکنار کہ میرے بعد وہ میرا جانشین بن جائے خلافت و نبوت تو رہی درکنار مسلمہ کہے کہ اس تنکے میں مجھے شریک کر لو میں تو اس کی یہ شراکت برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں اس موقع پر میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ مسلمہ نے مستقل نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا وہ اتنا کہتا تھا حضور کے ساتھ میں مجھے میں بھی نبی جیسا کہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اب حضور سرور کائنات کے ساتھ میں بھی نبی ہوں آپ اور میں جب کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ تو ہماری مراد صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں ہماری مراد صرف اور صرف مکی مدنی وہ مراد ہوتے ہیں اس حوالہ کی روح سے قادیانیوں کے نزدیک غلام احمد قادیانی بھی اس میں شریک ہوتا ہے جب وہ شریک ہوتا ہے تو یہ بات طے ہو گئی کہ قادیانیوں کا کلمہ اور ہمارا کلمہ ایک نہ رہا میرے واجب الحترام میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام اس سے مراد کا رسالت اس سے مراد غلام احمد کا محمد الرسول اللہ اس سے مراد مرزا غلام احمد اور قرآن مرزا غلام احمد نے یہ کہا کہ جس طرح قرآن مجید اللہ کی آسمانی کتاب ہے اسی طرح بغیر ایک ذرہ کے فرق کے میں اپنی وہی کو بھی خطاؤں سے پاک سمجھتا ہوں اور اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہوں ایک جگہ تو اس کی بد بختی اس انتہا کو پہنچی تھی اس نے کہا کہ قرآن مجید خدا کی کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں متعدد جگہ پر اپنی ایک کتاب اس کی ہے براہین احمدیہ اس کے متعلق لکھتا ہے کہ خدا تعالی براہین احمدیہ میں فرماتا ہے خدا تعالی براہین احمدیہ میں فرماتا ہے غلام احمد کی لکھی ہوئی ہم بخاری کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے بخاری میں فرمایا مسلم شریف کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مسلم میں فرمایا مسلم شریف میں ابو دعود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسائی میں اللہ میاں فرماتے ہیں ترمزی میں اللہ میاں یہ ہم نہیں کہہ سکتے حضور سرور ایک اصح القتب ہے یہ سیاستہ ان کو شمار کیا جا سکتا ہے ہم کرتے ہیں لیکن ان کے متعلق یہ نہیں کہ یہ محمد عربی کا کلام ہے قرآن مجید رب کریم کا کلام ہے غلام احمد نے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی اور اعلان کر رہا ہے کہ اللہ میاں اس میں فرماتے ہیں اور اس کی اس کی غباوت کو دیکھیں کہ ایک مقام پر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا آگے ایک بات کہتے اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا اب آپ حضرات توجہ فرمائیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے لیے محسوس میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ حضرات میرے لیے محسوس تو آپ پہلے میرے سامنے نہیں تھے اب سامنے ہیں تو مجھے محسوس کے ذریعے آپ حضرات کے وجود کا علم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا علم محسوس نہیں محسوسات سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا اللہ کا علم حاصل ہے محسوس محسوس نہیں لیکن اس کی غباوت کے یہ خدا بند کریم کے متعلق بھی یہ کہتا ہے اور دور کیوں جائے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک موقع پر اس شریف آدمی نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں یہ اس کا حوالہ عین کمالات اسلام کے اندر بھی موجود ہے کتاب الب عین کمالات میں عربی کے اندر ہے اور کتاب البریا میں یہ اس کا ترجمہ نقل کیا ہے اور اس میں اس نے کہا کہ میں خدا ہوں قادیانی کرم فرما اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ خواب کی بات تھی ہم ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نبی کا خواب بھی شریعت کے اندر حجت ہوتا ہے وہی ہوتا ہے دوسرا یہ کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ باقاعدہ باپ باندھا ہے روز المبیا واہین سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے خواب ہی دیکھا تھا رائے میں فلم ازبہ ہو کہ بیٹا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں یہ خواب ہی تھا تو جب اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ خواب کی بات ہے انہوں نے جواب میں کہا یا تومر ایک نبی نے گردن جھکائی دوسرے نے اس پر چھری چلائی دونوں نے اپنے عمل کے ساتھ بتا دیا کہ نبی کا خواب شریعت کے اندر حجت ہوتا ہے غلام احمد قادیانی کو جب دعویٰ ہے نبوت کا تو اس کا خواب جو ہے وہ تو حجت ہوگا کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے خواب دیکھا تھا یہ فلاں بزرگ نے ان کا الٹا خواب چھپا ہوا ہے فلاں نے خواب دیکھا فلاں نے خواب دیکھا میں عرض کرتا ہوں جتنے بزرگوں کے خواب ہیں بڑے سے بڑا بزرگ ہو عقائد کے بعد میں کسی شخص کا کوئی خواب قابل قبول نہیں نبی کا وہی ہوتا ہے وہ قابل قبول ہے کسی بزرگ نے اگر خلاف شریعت کوئی خواب دیکھا ہے اور وہ چھپا ہے تو دو صورتیں ہیں کسی بزرگ کی زبان سے خلاف شریعت کوئی بات نکلی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ جس وقت اس نے یہ بات کہی اس وقت وہ مغلوب الحال تھا اس وقت مغلوب الحال تھا تو معذور ہوگا اور اگر جان بوجھ کر اس نے کہا ہے تو بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو اگر جان بوجھ کر اس نے شریعت کے خلاف کوئی بات کہی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اب قادیانی ہمیں بتائیں کہ مرزا قادیانی مغلوب الحال تھا تو پھر ویسے چھٹی ہو گئی اور شریعت کے خلاف کہا تو تب کافر ہو جان بوجھ کر کہا تو تب کافر ہو گیا دونوں صورتوں میں مغلوب الحال ہو تب کفر کا ارتقاب کرے تب نبی نہیں ہو سکتا اس نے اس خواب کے اندر کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں آگے کہتا ہے کہ آدم کو بھی میں نے پیدا کیا خوب بھائی ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن آدم ہے اور اب یہ کہتا ہے کہ میں آدم کو بھی میں نے پیدا کیا تو یہ اچھا شریف آدمی ہے کہ جو اپنے باپ سے بھی پہلے موجود تھا اور جو آدمی باپ سے بھی پہلے موجود ہو دنیا جو اس کو کہتی ہے کہتی رہے میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا خیر اس شریف آدمی نے خدا کا دعویٰ کیا اور میرے واجب الحترام بھائیوں جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک غلام احمد قادیانی نے ایک ایسی بات کہی ہے میں سخت جملہ استعمال کرتا ہوں لیکن میں اس پر مجبور ہوں کہ اس کے علاوہ میں اپنی بات نہیں سمجھا سکتا ابلیس نے بھی اللہ رب العزت کے متعلق وہ بات نہیں کہی ہوگی جو غلام احمد قادیانی نے کہی ہے فرعون نے حامان نے ابلیس نے ابو جہل نے خدا بند کریم کے متعلق وہ بات نہیں کہی ہوگی جو غلام محمد قادیانی نے کہی ہے اس کا ایک مرید ہے اس کا نام ہے یار محمد قاضی یار محمد اس نے اس اس نے نے یہ کہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا اللہ استغفر اللہ کتاب کا نام ہے اسلامی قربانی اس کے اندر کہتا ہے کہ ایک دن مرزا غلام محمد قادیانی نے مجھے کہا کہ یار محمد رات اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا ہے جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالی نے میرے ساتھ رجولیت کی طاقت حضرت صاحب پر ایک ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہے اور اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ رجولیت کا طاقت رجولیت کا اظہار کیا سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے یہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے یہ عبارت بھی اس کتاب کی عبارت ہے اسلامی قربانی کی میرے واجب الحترام بھائیوں اس حد تک اس حد تک زیادتی کہ خدا بند کریم کے متعلق اتنی بات تو ابلیس نے بھی نہیں کہی ہوگی اتنی بات اور دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ رب کریم کے متعلق اس قسم کی بات نہیں کرتا جو اس جو اس آدمی نے کہی اور قادیانی اس کے اوپر تعویلات کے پردے چڑھانا چاہیں قادیانی اس پر جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں مناظرانہ رنگ ڈھنگ سے اس کے اس اس کے کی جو سنگینیت کو وہ اگر ہلکا کرنا چاہیں اپنی چابک دستی کے ساتھ تو ان کی مرضی لیکن غلام محمد قادیانی کی اکیلی اتنی بات بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ساری کائنات کے کافروں سے بڑا قہر کیا تھا غلام احمد کا نے یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری گفتگو میں بہت ساری بہت ساری کثیر باتیں ہو گئی ہیں چلے ان کا اثر ظاہر کرنے کے لیے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں ہمارے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری مولانا بدر عالم مولانا محمد ادریس کاندھی مولانا مفتی محمد شفیع مولانا محمد علی جلندری مولانا غلام غوث ہزاروی یہ ان کے شاگرد تھے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جن کے شاگردوں کا یہ عالم ہوگا استاد کی کیا کیفیت ہوگی یہ ہمارے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری سن انیس سو پچیس میں غالباً ہاں یہ ایک عدالت میں بیان دینے کے لیے بہاور پر تشریف لے گئے تو عصر کی نماز کے بعد حضرت کا معمول تھا ایک منشی صاحب ہوتے تھے سراج دین غالباً ان کا نام ہے بہاول پور میں تو عصر کے سارا دن عدالت میں بیان ہوتے رہتے تھے تو شام کو یہ ان کے مکان میں صحن میں بیٹھ جاتے تھے وہاں پر فرشی جو ہے وہ اپنا نشست لگائی جاتی علماء بیٹھے گفتگو ہو رہی ہے تو حضرت شاہ صاحب کی وجہ سے سارے علاقے کے علماء آ گئے تھے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انور شاہ کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے اتنے بڑے آدمی تھے ایک دن ایک منکر حدیث وہاں سے گزرا اس نے جو ہے وہ اپنا کرو فار کے ساتھ ٹائی لگائی ہوئی ہے کوٹ پتلون پہنا ہوا ہے ناز و نقمے کے ساتھ گزرا دو منٹ کے بعد واپس آیا اس نے اپنے پتلون کے جو ہے وہ اپنا جیبوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو کبھی کش لگاتا ہے اور سگریٹ کو اور لکھے کے ساتھ یہ ڈیزائن بناتا ہوا کبھی یوں جا رہا ہے کبھی یوں آ رہا ہے کبھی یوں جا رہا ہے دو چار دفعہ چکر لگائے ویسے بھی ایک اصول کی بات ہے آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں ایک آدمی آئے یوں چلا جائے پھر یوں چلا جائے تو ہم خود ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو شاہ صاحب نے اس سے پوچھ لیا کہ میاں خیریت تو ہے بار بار پھر رہے ہو وہ تھا منکر حدیث وہ ادھار کھائے بیٹھا تھا کہ شاہ صاحب کوئی بات کرے اور میں چوٹ کروں ان کا پھر اس کا پھرنا ہی اسی غرض کے لیے تھا جب شاہ صاحب نے کہا میاں خیریت تو ہے اس نے کہا جی آج ایک تازہ جھوٹ پڑا ہے ہزم کر ہزم نہیں ہو رہا چل پھر رہا ہوں کہ ہزم ہو جائے اب اس نے یہ بات اور عجیب کہہ دی شاہ صاحب نے فرمایا میاں کیا جھوٹ اس نے کہا جی پڑھا ہے کہ حضرت امام بخاری کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھیں جس سے انہوں نے بخاری شریف کا انتخاب کر کے بخاری شریف کو لکھا تو ان کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھی تو ایک آدمی کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھی ایک آدمی کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھی دنیا میں اتنا بڑا کوئی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے شاہ صاحب اس کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے بھائی اس میں کیا تعجب کی بات ہے اگر امام بخاری کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھی تو اس فقیر کو چھ لاکھ حدیثیں یاد ہے ابھی سن سکتے ہو اتنے بڑے آدمی تھے مولانا شاہ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے ایک شاگرد تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سرگود بھی <clears throat> وہ ہمارے سرگودا کے تھے بہت بڑے عالم دین تھے خانقاہ سراجیا کے جو بانی ہے حضرت مولانا احمد خان صاحب وہ ان کے خلیفہ مجاز تھے ایک دن ان کو کسی شاگرد نے کہا حضرت کتابوں کے فنون کی کتابوں کے متن آپ کو یاد ہیں لیکن آپ نے کبھی جو ہے وہ اپنا قرآن مجید آپ نے یاد نہیں کیا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہنے لگے ہاں تم نے بہت ہی تم نے بہت ہی جو ہے وہ اپنا پتے کی بات کہی واقعی چوک ہوئی کہ مجھے یاد کرنا چاہیے یہ کہہ کر انہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا چودہ دن میں پورا قرآن یاد کر لیا دنیا میں ایسے حضرات گزرے ہیں اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آج اگر کمپیوٹر کی سی ڈی میں تم اتنی سی سی ڈی میں ہزاروں حدیثیں بیسوں کتابیں جمع کر لیتے ہو رب کریم نے ان کے دماغ کے کمپیوٹر ایسے ایسے تیار کیے تھے کہ ان میں ذخیرہ احادیث جمع ہو جاتا تھا اور جو ایک بات ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے زندگی میں کبھی نہیں بھولا کرتی تھی تو اتنے بڑے لوگ تھے میں آپ حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا کہ غلام احمد کا دینی کا کفر فرعون حامان اور ابلیس کے کفر سے بھی بڑا ہوا کفر تھا اور اللہ کی کروڑ رحمت مولانا ورشا کشمیری پر غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو جس وقت ہم لوگ مسکین اس دور میں پڑھتے ہیں تو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے اس قوم کی صداقت ہم پر آشکارا ہوتی ہے کہ اس مرد کلندر نے کس طرح ایک نظر ہی قادیانی کی کتابوں کو دیکھ کر بھانپ لیا تھا اور واقعہ یہ ہے کہ غلام محمد قادیانی ایسا تھا میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ رب کریم کی توہین کا اس طرح ارتقاب کیا توحید کا اس طرح مذاق اڑایا اور پھر ان کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے البشرا یہ اس اس البشرا میں کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا اس ماں یا والا دی کہ اے میرے بیٹے میری بات سن اگر اے مسلمان بھائیوں میں استدا کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اگر مسیحی دوست سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہیں یہودی کرم فرما سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے تو وہ کفر ہے غلام احمد اگر اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہے تو یہ کیوں کفر نہیں خدا کے لیے اس پر توجہ فرمائیے اس شخص نے اپنی کتاب میں یہ البشرا میں حوالہ ہے اسما یا والدی کا اور میں آپ ذرا اس کی کتاب ہے توضیح المرام اس کے اندر غلام احمد کا جینی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے بے شمار ہاتھ ہیں بے شمار پاؤں ہیں بے شمار آزا ہیں وہ قیوم العالمین نے تیندوے کی طرح تیندوا ایک جانور ہوتا ہے پانی کے اندر ہوتا ہے اس کی تارے ہوتی ہیں جب کوئی آدمی اس کی گرفت میں آئے جو چیز کھانے والی گرفت میں آئے تو وہ اپنی تارے اس کے ارد گرد سمیٹ کر اس کو لیتا ہے اور پھر اس کو ہزم کر جاتا ہے اس کو تیندوا کہتے ہیں غلام احمد قادیانی یہ جو لوگ مچھیرے ہوتے ہیں پانی میں سفر کرنے والے پانی میں ڈوب کے شکار وکار کرنے والے تو وہ اپنے ساتھ تیز دھار کوئی آلہ چاقو وغیرہ رکھتے ہیں کہ اگر اس کی گرفت میں آ گئے تو اس کی پھر تاروں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں تب اس کی گرفت سے بچتے ہیں غلام احمد قادیانی نے رب کریم کو تیزبے کے ساتھ مثال دی اس رب کو جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ لے سکم اس لیے ہی شاہی آج کیا ہو گیا ہے دنیا کو کہ ایک آدمی کے کفر کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ اسے کہتے کہ یہ کافر ہے آج ان کے متعلق ہمیں ہمیں جو ہے وہ اپنا تلقین کی جاتی ہے رواداری کی آپ ہم گفتگو میں کبھی کبھی تلخی ضرور کر لیا کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ تلخی کا وجہ کیا ہے یہ غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر ہمارے دل دماغ میں ایک بٹھی جل رہی ہے اس کی تلخی آخر جہاں پر آگ جلے اس کی گرمی تو تپش تو محسوس ہوا کرتی ہے دنیا کو غلام احمد قادیانی نے خدا بند کریم کے متعلق یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دس کے متعلق یہ کہا اور اس بد نصیب نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد عربی کے موجے تین ہزار تھے میرے تین لاکھ سے بھی زیادہ ہے یہاں تک کہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال پہلی رات کے چاند کی تھی میری مثال چودویں رات کے چاند کی ہے اور اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کے ایک مرید نے کھڑے ہو کر کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں آگے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے کابیان میں آج بھائی میرے واجب الحترام میرے پاس سور سرافیل تو ہے نہیں کہ میں پھونک پھونک کے آپ حضرات کے جذبے کو بیدار کر سکوں لیکن اللہ نے ہاتھ دیے ہیں داڑھی کے سفید بال دیے ہیں وہ میں آپ کے پاؤں پر رکھ کر آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اتنے بڑے کفر کے بعد بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ امت کس طرح بیٹھی ہے آج ہر قادیانی اپنے جھوٹے نبی کی جھوٹھی تبلیغ کے لیے شب و شب و روز کوشاں ہے اور اگر اس کے مقابلے میں امت کا ایمان بچانے کی سچے نبی کے سچے امتیوں کو سچ محنت محنت کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو بتائیے کہ ہم اپنا یہ شکوہ لے کر جائیں تو کس کے پاس دور دور تک سہرا میں پھرتے ہیں ہمیں راستہ نہیں مل رہا آج کا دینی شب و روز جتے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ چلو کم از کم کام نہ کرتے تو اور بات تھی اس کی سنگینی سے تو آگاہ ہوتے اس کے اس, اس کو کام کو کام تو سمجھتے اس کام کے کرنے والوں کو کم از کم اپنا نمائندہ ہی تسلیم کر لیتے ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ ہی رکھ دیتے لیکن کچھ نہیں ہو رہا خیر میں عرض کرتا ہوں خدا کے متعلق اس شخص نے یہ کہا مصطفیٰ کے متعلق یہ کہا اب آپ قرآن کے متعلق کہا کہ خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں یہ حقیقت الوحی کے اندر یہ حوالہ موجود ہے اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ رب العزت معاف فرمائے اس نے یہ کہا کہ میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں اور محمد عربی کے صحابہ کی طرح من داخلہ فی جماعتی داخلہ فی جماعت سید المرسلین یہ اس کے اس کے اندر موجود ہے کیا کہتے ہیں خطبہ الحامیہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے جو دیکھنے والے تھے ان کو اصحاب احمد کے نام پر ان کی سوال عمری چھپی ہیں کئی جلدوں میں چھپی ہیں نام اصحاب احمد کا اور اس میں ذکر ہے غلام احمد قادیانی کے پر جو ماننے والے تھے ان کو صحابی کہا گیا جس طرح ہم صحابی کا نام لینے کے لیے راضی اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں راضیہ کا را اور زواد کا اس کے اوپر نشان ڈالتے ہیں قادیانیوں کی بھی یہی عادت ہے کہ غلام احمد کو جو دیکھنے والے تھے ان کو راضی اللہ کہتے ہیں بھائی لفظ صحابی کو برقرار رکھا لیکن اس کے مفہوم کو بدل دیا اس کی مراد کو تبدیل کر دیا اور لفظ صحابی کو غلام چودہ سو سال کے بعد لاوارس ہو گئے صحابہ کوئی نہیں رہا صحابہ اکرام کی عظمت کا خیال کرنے والا کہ آج ان کے لقب کو ان کے اعزاز کو شیخ عبد القادر جیلانی امام ابو حنیفہ امام مالک احمد بن حنبل امام بخاری پوری امت اکٹھی ہو کر ایک صحابی رسول کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی میرے بھائی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نبوت کے چہرے کا دیدار ہوا کرتا ہے یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ کائنات کی کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی بھلے آپ دوست توجہ کریں اس وقت کی لیٹسٹ مردم شماری کے مطابق جو عالمی اداروں کی رپورٹیں ہیں مسلمانوں کی تعداد ایک ارب چوبیس کروڑ ہے ایک ارب چوبیس کروڑ مسلمان آپ سب کو اللہ ارب ارب کے افریقہ امریکہ کے ساری کائنات کے مسلمان ایک ارب اللہ تمہیں کروڑ سال کی زندگی دے دے وہ کروڑ سال تمہارا بیت اللہ کے سائے میں گزرے جہاں ایک کے بدلے لاکھ ملتا ہے ایک ارب مسلمانوں کی کروڑ سال کی بیت اللہ کی عبادت ایک طرف اور ایک صحابی کا پل جھپکتے حضور کو دیکھنا ایک طرف یہ اتنا بڑا اعزاز ہے لیکن کیا کیا جائے اس کیا کیا جائے اس بیماری کا کہ آج صحابہ کا اعزاز چودہ سو سال گزرنے کے بعد قادیان کے دہکانو کو دیا جا رہا ہے قادیان کے ان لوگوں کے نام یہ رکھا جا رہا ہے اور ایک کتاب ہے قادیانیوں کی قادیانیوں کی ایک کتاب ہے المہدی اس کا نام ہے حکیم محمد حسین ایک تھا لاہور کا اس نے یہ کتاب لکھی خود کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کے خاندان کے آدمی نے میرے سامنے یہ کہا میرے سامنے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے غلام محمد کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے پوچھا گیا غلام محمد کا کے ماننے والوں سے کہ مرزا کا کا مقام کیا تھا یہ کلمت الفصل کا حوالہ ہے جو اب عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پوچھا گیا کہ غلام احمد قادیانی کا تمہارے نزدیک مقام کیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ تو انبیاء علیہ العزم نبیوں سے بھی سبقت لے گیا اتنی سبقت لے گیا کہ محمد عربی کے پہلو ب پہلو جا کر کھڑا ہو گیا آج ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ مسلام کے سردار محمد عربی کے پہلو میں تمام انبیاء کو کراس کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے غلام احمد کا کو یوسف سے نوح سے سیدنا نوح علیہ السلط وسلام رب کریم کے جلیل القدر پیغمبر ہیں مرزا غلام احمد کا کہتا ہے کہ جو ان کو معجزات ملے مجھے جو معجزات ملے ہیں اگر یہ نوح علیہ السلام کو دکھائے جاتے تو ان کے وہ دکھا دیتے تو ان کی قوم غرق نہ ہوتی گویا نوح کی قوم اس لیے غرق ہوئی کہ ان کے معجزات میں قصور تھا میں ان سے بھی افضل ہوں آج ان تصور کو اس تصور کو اور اس نظریے کو پیش کیا جا رہا ہے غلام احمد قادیانی کو محمد عربی کے پہلو پہلو لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کہا گیا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کو کراس کر گیا ابراہیم کو کراس کر گیا موسا علیہ السلام نو علیہ السلام پیچھے رہ گئے غلام محمد کی گرد کو نہیں پہنچتے غلام محمد تو محمد عربی کے پہلو ب پہلو کھڑا ہے اور مرید اٹھا تو اس نے کہا کہ جس نے دیکھنے ہوں اکمل غلام محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے کا دھیان میں میرے بھائی لفظ رسالت کو برقرار رکھا لیکن اس کے مفہوم کو بدل دیا اور پھر غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میرا خاندان اہل بیت ہے میری بیوی ام المومنین ہے یہ اس نے اسلام کی ان تمام تر اصطلاحات کو برقرار رکھا ان کے مفہوم اور معنی کو بدل دیا میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی کی جماعت کا عقیدہ ہے کہ ساری امت آپ میں جتنے ہم نمازیں پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں جمعہ کی تیاری میں ہیں اللہ نصیب کرے رمضان شریف آ رہا ہے حج اور عمرہ کے لیے پوری امت جاتی ہے لیکن غلام احمد کو نہیں مانتی تو غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے کہ جو میرے نہ ماننے والے ہیں سارے کے سارے کافر ہیں تم ہزار بار حضور کو مانو قادیانی جماعت کہتی ہے کہ جب تک غلام محمد کو نہیں مانتے اکیلے حضور کو ماننا تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں نجات تب ہوگی کہ غلام محمد قادیانی کو مانو گے مدار نجات اب محمد عربی نہیں رہے غلام محمد قادیانی ہو گیا میرے واجب الحترام بھائی یہ وجوہات کفر تھے اور ہمارے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نے ان کو متعین کیا تھا چھ وجوہات کفر وہ مقدمہ بہاول پور کے اندر ان کی تفصیل موجود ہے جب بہاول پور کی عدالت نے ان سے پوچھا کہ قادیانی کیوں کافر تو انہوں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا اور جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے بعد مدعی نبوت کافر ہے غلام احمد نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب کیا نبی کی توہین کرنے والا کافر ہوتا ہے غلام احمد قادیانی نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی توہین کی ان کی توہین کرنے والا کافر ہے غلام احمد نے پوری امت کو کافر کہا بیک زبان جو پوری امت محمدیہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے یہ یہ چھ وجوہات کہر غلام احمد قادیانی کے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بہاول پور کی عدالت میں متعین کیے تھے ان کے جستا جستا چند باتیں میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر دی ان کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ قادیانیوں کا کفر کے وجوہات کفر اور ان کا کفر خالص زندگی کا کفر ہے اور زندگی کی اسلام کی آپس میں بنتی نہیں اور ایک منٹ کے لیے اسلام اس کے ساتھ صلح اور سمجھوتا نہیں کرتا مسیحی دوستوں سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں یہودیوں سے تعلقات رکھنے کی اجازت ہے ہندو کے ساتھ ہے سکھوں کے ساتھ ہے اور اس حد تک مسیحوں کے ساتھ ہے یہودیوں کے ساتھ کہ اگر ان کے وفد آتے تھے نبوت ان کے لیے اپنی چادریں بچھا دیا کرتی تھی سچے نبی کے جھوٹے پیروکاروں سے جو اہل کتاب ہے ان کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے تعلقات کی شریعت کے اندر اجازت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہوں میرے بھائی ہمیں نفرت مریض سے نہیں مرض سے ہے اگر دن کو ہم قادیانیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو رات کو رو رو کر ان کی ہدایت کی دعائیں بھی شاید کرتے ہوں گے ہمیں نفرت قادیانیت سے ہے کہ قادیانیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی کوئی میل نہیں کوئی آپس میں جوڑ نہیں تو یہ وجوہات کفر تھے قادیانیوں کے جو سرسری طور پر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے اس احساس کے ساتھ کہ اس کے باوجود بھی میں اپنے اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا اب عرض کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ اس کے بعد جب غلام احمد قادیانی نے کفر کا کام شروع کیا دعوی نبوت کیا اب میرے خیال میں ضرورت ہے اس عمر کی کہ اس کے دعوی نبوت کے چند حوالے عرض کر دوں قادیانی بہت ہی دھوکھا دہی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی تمہارے بھی بزرگ تھے ہمارا بھی بزرگ ہے تمہارے بھی امام تھے ہمارا بھی امام ہے تم اپنے اما کو مانتے ہو ہم اپنے امام کو مانتے ہیں یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ بالکل اس کی مثال ہے غلام احمد کا مجھے نہیں پتا کہ آج کا قادیانی کن مصلحتوں کے تحت غلام احمد قادیانی کے مختلف روپ بیان کر رہا ہے غلام احمد قادیانی نے سری طور پر کہا کتاب اس کی ہے دافع البلا قادیان کی چھپی ہوئی اس کے سوا گیارہ پر کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا غلام احمد قادیانی نے ایک خط لکھا اخبار عام کے ایڈیٹر کو اور اس میں اس نے کہا کہ وہ اپنا جس دن غلام احمد قادیانی مرا اسی دن وہ خط شائع ہوا اخبار عام میں اس کو چھبیس مئی کو اور وہ لاہور سے اخبار نکلتا تھا زمیمہ حقیقت اور نبوت میں مرزا کاجینی کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے بھی اس کو اس خط کو نقل کیا ہے اخبار عام میں جو خط چھپا تھا اور مرزا غلام احمد کاجینی کے ملفوظات وہ کیا کہتے ہیں اپنا اس کے ملفوظات میں بھی ملفوظات کی دسویں جلد کے اندر بھی یہ موجود ہے غلام احمد کاجینی کہتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں اس کے مقابلہ میں آج اگر کوئی قادیانی کہے کہ ہم غلام محمد کو مجدد مانتے ہیں مسیح مانتے ہیں فلاں مانتے ہیں تو یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ گرد جھاڑنا چاہتا ہے اس کا سراہد کے ساتھ نبوت کا دعویٰ تھا اور آج سے چودہ سو سال پہلے امام ابو حنیفہ فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ دعوت نبوت باد نبی نا بل جما کہ حضور سرور کائنات کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نبوت کے دعویٰ کے ساتھ جو چیزیں لوازمات تھیں ان کو بھی ثابت کیا کہ اپنے دیکھنے والوں کو صحابی کہا خاندان کو اہل بیت کہا اپنے منکرین کو کافر کہا اپنے آپ پر ایمان لانے کو اس نے واجب کہا اپنے آپ پر وہی اترنے کا اس نے اقرار کیا اور اپنی وہی کو قرآن کے برابر قرار دیا اور اپنے لیے موجزات کا اس بات کیا یہ ساری وہ دلیلیں ہیں جو جو اپنا یہ ایک ایک دلیل وہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے غلام محمد کا کے کفر کے لیے اس کی عبارتیں ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ کی کروڑ رحمتیں ہمارے امت کے افراد پر کہ جب یہ چیزیں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے ایک منٹ کی تاخیر کے بغیر غلام احمد کا دینی کے کفر کا فتویٰ دیا اب یہ ہمارے حضرات علماء کرام کے فتوے گئے عدالتوں میں تو ماریشش کی عدالت نے بہاول پور کی عدالت نے جماس برگ کی عدالت نے اور متعدد عدالتوں نے غلام کا دینی کے کفر کے فتوے دیے اور پھر یہی غلام احمد قادیانی کے کفر کی بحث گئی ورلڈ اسلامک اسمبلی میں جسے دنیا رابطہ عالم اسلامی کے نام سے یاد کرتی ہے دنیا بھر کی مسلم اور غیر مسلم ممالک کے تمام اسلامی تنظیموں کے نمائندے اپنا چار سو سے زیادہ جس کے آج کل ممبر ہیں وہ علماء اکٹھے ہوئے ہمارے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے فیصلے سے بھی پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں یہ امت کا اجماع ہے اجماع ہوا اس بات پر اور اجماع کی بات آئی ہے تو ایک بات کہے بغیر چارہ نہیں پہلی امتوں میں اجماع نہیں تھا ان امتوں کو اجماع کی ضرورت نہیں تھی ایک نبی موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے دوسرے آ گئے وہ موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے تیسرے آ گئے وہ گئے چوتھے آ گئے بیک وقت کئی کئی انبیاء مختلف علاقوں میں موجود تو اجماع کی ضرورت نہیں تھی حضور سرور کائنات کی ذات اقدس پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کیا تو اس ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے امت کو اجماع کی نعمت سے نوازا کہ جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جائے وہ بھی دین سنت سے ثابت ہو جائے وہ بھی دین محمد عربی آپ کے امت کے علماء سر کردہ افراد جس مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں گے میں اسے بھی دین بنا دوں گا ختم نبوت کے صدقے میں امت کو اجماع ملا پہلی امتوں میں اجماع نہیں تھا اور آپ کو خوشی ہوگی کہ امت نے بھی کمال کیا کہ سب سے پہلا اجماع ختم نبوت کے مسئلے پر کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہماری امہات القتب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا اجماع وہ حضور یہ کتاب ہے خاتم النبیین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کی وہ حضرت مولانا آپ کے خطیب اور میرے مخدوم اللہ ان کے سب حضرات کی عمروں میں اضافے فرمائے اللہ آپ کو لمبی صحت والے زندگی عمل والا علم نصیب فرمائے آپ کے لائبریری میں موجود ہے اس میں بھی حضرت نے یہی لکھا ہے کہ سب سے پہلا اجماع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مسلم کذاب کے کفر پر ہوا تھا وہ دن جائے آج کا دن آئے پھر حالات نے پکارا امت محمدیہ کو تو ہندوستان کے علماء اکٹھے ہوئے پھر ضرورت پڑی تو امت کو پھر پکارا حالات نے تو امت نے پھر رابطہ عالم اسلامی میں اکٹھے ہو کر پھر کاد کے کفر کا فیصلہ کیا یہ سیونٹی تھری کی بات ہے وہ مل جاتا ہے مل جاتا ہے رابطے کا فیصلہ میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد پھر ایک وقت آیا شام کی گورنمنٹ نے قادیانیوں پہ کفر کا فتوا دیا مصر کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کا حرمین شریف ہے ان کے اندر داخلہ ممنوع ہے کسی قادیانی کے متعلق پتہ چل جائے کہ یہ قادیانی ہے آج اس پر پروف دے دیے جائیں وہاں پر گئے ہوئے کو وہ نکال دیتے ہیں حرم شریف میں وہ نہیں جا سکتے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک پاکستان سے لے کر جنوبی افریقہ تک جس فورم پر بھی گئے کفر اور اسلام کا قادیانیت اور امت محمدیہ کا جس فورم پر بھی ٹکراؤ ہوا اس فورم نے یہی فیصلہ دیا کہ قادیانی کافر ہیں امت مسلمہ کا مسئلہ صحیح ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پھر ایک مسئلہ وقت آیا کہ انیس سو ترپن کی ختم نبوت کی تحریک چلی اس تحریک کے ختم نبوت میں تمام مکات بے فکر کے علماء نے بھرپور جد و جہد کی اور گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ قادیانی مسلمانوں کا حصہ نہیں اس تحریک نے قادیانت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند باندھ دیا ہم دیکھتے ہیں بظاہر وہ تحریک اس زمانے میں مطالبات منظور نہ ہو سکے ہمارے شاہ جی کو کسی نے کہا کہ شاہ جی آپ کی تحریک ناکام ہو گئی سید اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ اس تحریک کے نتیجہ میں مسلمانوں کے دلوں میں میں ایک ایسی امانت رکھ کے جا رہا ہوں کہ جب ان کو وقت پکارے گا یہ امانت ان کے سینوں سے باہر نکلے گی ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی وقت آئے گا مطالبہ مانا جائے گا کسی نے کہا شاہ جی اس تحریک میں اتنے افراد جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کا ذمہ دار کون شاہ صاحب نے گردن جھکائی فرمایا سیدنا صدیق اکبر کے دور سے لے کر اس وقت تک جتنے حضرات رحمت عالم کی ختم نبوت کے کام آئے ہیں ان سب کا وہ جتا اللہ شاہ بخاری کی گردن پر ہے اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں دیکھیے حوالے کے بغیر بات نہیں آپ کے یہاں پر وہ کتاب موجود ہوگی رحمت اللہ عالمین اس کا نام ہے قاضی سلمان منصور پوری کی اس کی غالباً دوسری جلد کے اندر انہوں نے بحث اٹھائی ہے اس بات پر کہ رحمت عالم کے زمانہ مبارک سے جتنی اسلام کی خاطر دفاعی جنگیں لڑی گئیں ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد کتنی ہے وہ کہتے ہیں دو سو انسٹھ اور میں آپ سے دو سو انسٹھ تمام طرف تیئیس سالہ دور نبوت میں اور پہلی ختم نبوت کے مسئلے پر مسلمہ قزاد کے ساتھ جو جمامہ میں مارکا ہوا اس میں بارہ سو صحابہ کام آئے جس میں سات سو قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے جن میں ستر بدری صحابہ ہیں اور بدری صحابہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی زیارت کو صحابہ جایا کرتے تھے جن کو قرآن نے جن کی بخشش کا جن کی نجات کا جن کی عظمت کا قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے میرے بھائی میں اس پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورے دین اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے صحابہ کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑی جتنی ختم بہت کے مسئلے کی خاطر صحابہ نے قربانی دی ہے میرے بھائی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں گفتگو تو یہ <clears throat> میں اس کے بعد پھر مرحلہ آیا اسمبلی میں جانے کا ایک بات یہاں پر آپ یاد رکھے آج کل قادیانی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے خود آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اس ملک برطانیہ کو قادیانی دھوکھا دینے کے لیے پروپگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جائیدادیں محفوظ نہیں حالانکہ محفوظ ہے گھر محفوظ نہیں جھوٹ بولتے ہیں آ کر اور یہاں سالم کے نام پر پناہ لیتے ہیں پیسے بناتے ہیں قادیانی جماعت ان سے چندے بٹورتی ہے یہاں کی گورنمنٹ کو انہوں نے احمق بنا رکھا ہے نہیں نہیں انکوائری کرتے کہ حالات کیا ہے جھوٹ کے نام پر قادیانی فارم پور کرا کے لوگوں کو قادیانی بنا کے لا رہے ہیں انہیں ایک دھندا دھندا مل گیا ہے کاروبار مل گیا ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ قادیان کا کیس اس کو یوں سمجھیں کہ یہ مظلوم بن کر جھوٹے طور پر مظلوم بن کر دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے ظالم جنہوں نے حضور کی مسلط پہ قبضہ کیا صحابہ کی مسلط پہ قبضہ کیا امت مسلمہ کو کافر کہا اور اس سے بڑھ کر آج تک پاکستان میں جتنے فسادات ہوئے قادیانی مسئلہ پر اس کا باعث صرف قادیانی تھے جان بوجھ کر قادیانی کرتے ہیں اپنا مسلمانوں کو یہ پچھلے دنوں قادیانیوں کا باہر سیاسی پناہ کے نام پر باہر کا کوئی دھندا کم ہو گیا تھا انہوں نے سرگودا میں جان بوجھ کر ایک مسلمان پر الزام لگایا اس بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا مشین کا ٹوکا ٹوکے کی مشین تھی وہ چل رہی تھی وہ اس میں چارہ دے رہا تھا مشین چارے کو کاٹتی آ رہی ہے غلطی سے اس کا ہاتھ چلا گیا اس کا ہاتھ کٹ گیا تو قادیانیوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ کے لگائے مذاق اڑایا اشتعال دلایا کہ یہ ہمارے حضرت صاحب کی مخالفت کرتا تھا ہمارے حضرت صاحب کی کرامت کو دیکھو کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا اشتعال پیدا کیا مسلمان اکٹھے ہوئے تو جو ان کی جو وہ کھڑے ہو کر دس پندرہ بیس پچاس مسلمان کھڑے ہیں کادیئنی کو کوس رہے ہیں کہ تم زیادتی کرتے ہو یہ مظلوم آدمی ہے اس کا ہاتھ کٹ گیا معذور ہو گیا خاندان کی بچی بیٹیاں رو رہی ہے اظہار ہمدردی کی بجائے تم ہمارا کہکوں سے ان کا مذاق اڑاتے ہو تو جو آدمی یہ گفتگو کر رہا تھا اس کو پکڑ کر قادیانی اپنی عبادت گاہ میں لے گئے اس کا نام وہ ایک شاہ صاحب ہے سادات میں سے ہیں اس کو وہاں پر لے گئے مارا پیٹا زخمی کیا زخمی کیا مار مار کے اس کے اس کی جو ہے وہ اپنا کھوپڑی اس اس کی کی کھوپڑی کریک ہو گئی خون و خون ہو گیا اپنی عبادت گاہ میں بند کر کے یہ رانجے کے قریب کا واقعہ ہے اپنا تخت ہزارہ کا جس وقت یہ کیفیت ہوئی اب گاؤں کے مسلمانوں کو پتا چلا کہ قادیانیوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو اپنا غلط خبر مشہور ہوئی وہ قتل نہیں ہوا تھا مارا پیٹا اسے معذور کر دیا تھا جب یہ پتا چلا کہ اس کو اغوا کر کے لے گئے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پانچ گھر ہیں قادیانیوں کے پورا گاؤں ہے مسلمانوں کا اور وہ پانچ گھر اگر ایک آدمی کو پکڑ کر مسلمانوں کے لیڈر کو اپنی عبادت گاہ میں لے جا کر مارے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں گاؤں کے لوگوں سے وہ پھول لے کر آئیں گے وہ آ کر ان ان کو کو جو ہے ہار پہنائیں گے کہ تم نے اچھا کیا لوگ اکٹھے ہوئے قادیانیوں نے اندر سے فائرنگ کی لوگ مشتعل ہو گئے اب انہوں نے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ پر چڑھے اینٹیں مارنی روڑے پارے اس پر چار قادیانی مر گئے تو قادیانیوں نے سر پر آسمان اٹھا لیا کہ ہم پر ظلم ہو گیا کوئی دنیا کا اللہ کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ سب سے پہلے پہل کے ساتھ شرارت کے ساتھ تم نے اس, اس کا ہاتھ کٹا تم نے اس کا مذاق اڑایا چار آدمی تمہیں سمجھانے کے لیے آئے ان کا آدمی پکڑ کر لے گئے اس کو اس پر قاتلانہ تم نے حملہ کیا اس کی کھوپڑی تک تم نے کریک کر دی اسے بارہ اسے لو لہان کر دیا وہ بےچارہ سادات سید آل رسول تم اس کے ساتھ یہ حشر کرتے ہو چار مسلمان اکٹھے ہو کر گاؤں کے چھڑانے کے لیے آتے ہیں تم ان پر اندر بیٹھ کر فائرنگ کرتے ہو مورچہ بند ہو کر اپنے مکان میں اپنی عبادت گاہ میں ان پر حملہ کرتے ہو تو مسلمانوں کا مشتعل ہونا فکری امر تھا اور یہی چاہتے ہیں قادیانی اس طرح کی اشتعال انگیزی کر کے تاکہ اس کے نتیجے میں مسلمان مشتعل ہوں قادیانی عوام مارے جائیں لیڈرشپ کا کاروبار چل پڑے کہ جناب پاکستان میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے تاکہ اسائلم کے نام پر ہماری درخواستیں منظور ہوتی رہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے ملک میں ہمارے میں جہاں کہیں کوئی قادیانیت کا مسئلہ پیش ہوا سب سے پہل جو ہے وہ ابتدا قادیانیوں کی تھی اور پھر جھوٹ کے نام پر دنیا کو اپنی مظلومیت کا جھوٹھی مظلومیت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں اسی طرح کا واقعہ ہوا سن انیس سو چوہتر میں سیونٹی فور میں اور وہ روا کے ریلوے اسٹیشن پر روا کے زمین میں ایک بات آئی ہے آپ حضرات سے الکیے دیتا ہوں پاکستان بننے کے بعد جنرل موڈی تھے ہمارے پنجاب کے گورنر انہوں نے قادیانیوں کو کوڑیوں کے بھاؤ ایک آنا مرلہ کے حساب سے ایک ہزار سے زیادہ ایک ہزار ایکڑ سے زیادہ زمین قادیانیوں کو الاٹ کی اور شہر بسانے کی ان کو دعوت دی قادیانی قادیان سے اٹھے وہ وہاں پر آئے سیال کوٹ میں یہ سیال کوٹ کی اور گرداس پور کی باؤنڈری آپس کے اندر ملتی ہے آج کل شکر گھر کی تاثیر وہ پاکستان میں سیال کوٹ کا ضلع ہے پہلے یہ شکر گڑھ کی تحصیل گرداسپور کے گرداسپور کے ضلع کی تحصیل تھی اس سے آپ سمجھیں کہ گرداسپور اور سیال کوٹ کس طرح ملے ہیں درمیان میں قادیانی وہاں قادیان سے نکلے سیال کوٹ میں آئے سیال کوٹ میں وہی ایم اے محمد قادیانی جو مرزا قادیانی کا پوتا تھا اس وقت سیال کوٹ میں ڈپٹی کمشنر لگا ہوا تھا پوری قادیانی کو انہوں نے سپورٹ کی رتن باغ لاہور میں پورا باغ ان کے لیے الاٹ کر دیا گیا چھونی کی چھونی ہے ہماری بچیے بیٹیے ہزاروں کی تعداد میں ترستی پھر رہی ہے پوری قادیانی جو فوج فوج کے آدمی تھے ان قادیانی جرنیل وہ اپنے ہیلی کاپٹر بھیجتے تھے ٹرک بھیجتے تھے یوں قادیانیوں کو محفوظ طور پر پاکستان میں لایا گیا اور خود مرزا بشیر الدین محمود کا بیان ہے کہ جو قادیان کے اندر چھابڑی فروش سے پاکستان میں آ کر وہ قادیانی کوٹھیوں کے مالک بن گئے اور ہزاروں مربو کے اعتبار سے ان کے سات آٹھ اسٹیشن ہیں وہاں اپنا صبح سندھ میں ناصر آباد محمود آباد نصرت آباد فلاں آباد فلا آباد یہ میر پور سے آگے جائیں کنری تک کا پورا علاقہ قادیانیوں کا اتنی انہوں نے جال سازی کے ساتھ الاٹمنٹ کرائی مالک تھے پاکستان کے وزیر خارجہ ان کا ان حالات میں ان حالات کو دیکھ کر ایک تحریک وہ آگے چل کر سیونٹی فور کی جو تحریک ہوئی اس کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انیس سو چوہتر میں تہتر کے اندر ہمارے الیکشن ہوئے اپنا وہ ستر کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے اس ستر کے الیکشنوں میں قادیانی جماعت نے کھل کر ہمارے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جس کا نام پیپل پارٹی ہے اس کا ساتھ دیا لاکھوں روپے اس زمانے میں لاکھوں بڑی بات ہوا کرتی تھی جس وقت آپ کے پاؤنڈ کی قیمت بڑی مشکل کے ساتھ اس زمانے میں تیس روپے بھی نہیں تھی اب اگر اس زمانے میں کوئی ساٹھ لاکھ روپیہ قادیانیوں کو دے تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی رقم تھی اس زمانے میں ساٹھ لاکھ روپیہ قادیانیوں نے اس کے فنڈ کے اندر دیا قادیانیوں کی بچیاں بیٹیاں اور چھوٹے بڑے جوان اور بوڑھے مل کر انہوں نے اس کی سپورٹ کی بھٹو صاحب کامیاب ہو گئے تو قادیانیوں نے سوچا کہ بھٹو صاحب ہمارے گھڑے کی مچھلی ہے جیب کی گھڑی ہے ہاتھ کی چھڑی ہے جب اٹھائیں گے چل کر چل پڑیں گے جیب سے نکالیں گے ٹائم لکھ دیں گے جب چاہیں گے گھڑے میں ہاتھ ڈال کے گردن مرو کے جو چاہیں گے مطالبہ مانیں گے لیکن وہ سیاسی رہنما تھا قومی رہنما تھا بیدار مغز انسان تھا اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو قبول فرمائے جب تک کوئی آدمی زندہ رہے اختلاف ہوا کرتے ہیں مرنے کے بعد اختلاف ختم ہو جایا کرتے ہیں اس میں وہ اپنا بہرحال کوئی مذہبی رہنما تو تھا نہیں کہ ہم اسے ولایت کے ولایت کے پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرے لیکن تھا تو وہ ہر حال مسلمان میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ جو قادیانی جماعت کا چیف گرو ابھی جس کا انتقال ہوا ہے لاٹ پادری قادیانیوں کا جس کا نام مرزا طاہر تھا یہ اس زمانے میں قادیانی جماعت کا سیاسی مشیر مقرر تھا قادیانی جماعت کا نام نہاد خلیفہ تھا مرزا ناصر تو یہ مرزا طاہر گیا بھٹو صاحب کے پاس اور جا کر بھٹو صاحب سے وزارت تعلیم مانگی وزارت خزانہ مانگی کہ یہ ہمیں دے دی جائیں اور پتہ نہیں قادیانی کیا کچھ اس سے مراد کی توقع رکھتے تھے بھٹو صاحب یہ سمجھتے تھے وہ تو سیاسی آدمی تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک لابی ہے میں نے نہیں استعمال کر لیا اب ان کو عہدے دے کر میں سارے مسلمانوں کی کیوں مخالفت مول لوں وہ ان کو دانا نہیں ڈالتا تھا اتنے میں واقعہ ہوا کہ ملتان کے اسٹیشن سے ایک اپنا ٹرین چلی اور وہ ٹرین تالابات تھے نشتر میڈیکل کالج بلتان کے معاف رکھنا مولوی نہیں تھے تالابات تھے نشتر میڈیکل کالج کے اور آپ حضرات جانتے ہیں آرٹس وغیرہ دوسرے شعبوں کی نسبت یہ میڈیکل کے طلبہ اور زیادہ شریف و تباہ ہوتے ہیں وہ بچے بھی جو آرٹس وغیرہ میں ہیں میں ان کی توہین نہیں کر رہا وہ بھی شریف ہوتے ہیں ان کا لیکن ان کا فن ایسا ہے کہ اس میں کبھی شوخی بوخی آ جاتی ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ اپنا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو بہت ہی یہ مرنجا مرنج قسم کے بچے تھے انہوں نے درخواست دی گورنمنٹ کو ریلوے کو کہ ہم وزٹ کے لیے سرکاری تعطیلات کے لیے جس طرح کے اپنا طلبا کے گروپ جاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے ہم وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں خیبر میل سے سیٹیں دی جائیں خیبر میل ملتان سے چلے تو ساہیوال لاہور لاہور کے بعد گجرا والا گجرا والا سے جہلم اس کے بعد پنڈی پنڈی کے بعد پشاور جاتی ہے خیبر میل کا یہ روٹ ہے انہوں نے خود خیبر میل سے سیٹیں مانگی ریلوے نے کہا کہ خیبر میل پر گنجائش نہیں اگر تم جانا چاہتے ہو پشاور تو چناب بھی جاتی ہے ہم چناب پر آپ کو سیٹیں دے دیتے ہیں چناب ایکسپریس پر یہ جو اب چناب ایکسپریس ہے اللہ کی شان اس کا روٹ ہے ملتان سے خانے وال سے شور کوٹ شور کوٹ سے فیصلہ باد فیصلہ باد سے چنیوٹ ربوا جی۔ اس کے بعد سرگودا سرگودا سے آگے یہ کنجیا سے ہو کر یہ اس روٹ پر جو ہے وہ ماڑی انڈے سے ہو کر آگے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں یہ پشاور کی طرف سے اس پنڈی کی طرف سے ہو کر پھر یہ وہاں جا کر کنڈیا کے بعد اس طرح کر کے آگے ملتی ہے تو یہ ٹرین جاتی تھی انہوں نے دوسرے روٹ کا ٹکٹ مانگا میں سمجھانا اس سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی کہ نے جانا ہے اور کلیش کرنا ہے یہ اتفاق ایسے ہو گیا وہاں سے طالبا گزرے ربا ریلوے اسٹیشن پر تو اس زمانے میں قادیانی کی عادت ہوتی تھی کہ ٹرین پر آ کر اپنا اخبار الفضل تقسیم کیا کرتے تھے مسلمانوں میں مسلمانوں کو کفر کی دعوت دیتے ہیں اشتعال پھیلانے والی بات ہے اور یہ طالبا قادیانیت کے مسئلے پر باخبر تھے ختم وقت کا دفتر ملتان میں ایک الیکشن ہوا اس میں قادیانی کھڑا ہو گیا تو جس پینل میں قادیانی تھا دوسرے پینل والوں نے اس پینل کی قادیانی ہونے کے ناطے بھی مخالفت کی کہ تم میں فلاں قادیانی آئے تو ان طالبا کا ذہن بنا ہوا تھا قادیانیت کے خلاف یہ طالبا سارے جو ہے وہ اپنا پورے کا پورا پینل کامیاب ہو گیا قادیانی نواز پینل ہار گیا ان کا ذہن بنا ہوا تھا اب یہ گئے نا ریلوے سے وہاں تو ان قادیانیوں نے ان کو لٹریچر تقسیم کیا تھا انہوں نے لٹریچر پھاڑ کر واپس کر دیا دو چار جملے بھی کہہ دیے ہوں گے نوجوان ہیں طالبا ہیں کیا حق ہے ریلوے کی اپنا سرکاری ٹرین پر گورنمنٹ کی پراپرٹی میں جا کر کوئی آدمی اپنی تبلیغ کرے انہوں نے انکار کر دیا تو ان قادیانیوں پر یہ بات ناگوار گزری ان کے شاہی مزاج کے یہ بات خلاف تھی کہ ہمارے اسٹیشن پر ہمارا لٹریچر پھاڑا جائے یہاں سے قادیانی گئے یہی مرزا طاہر جو تھا دوڑا دوڑا گیا سر پاؤں پر رکھ کر جناب بھٹو صاحب کے پاس اور بگر بچ کے آنسو بہائے بھٹو صاحب کے سامنے کہ جناب بھٹو صاحب ہمارے صاحب نے آپ کے سے اتنی سپورٹ کی آپ کو اتنے پیسے دیے پوری ہماری جماعت صبح و شام آپ کے ساتھ تھی اور اب ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے اسٹیشن پر ہمارے خلاف ہمارے خلاف جو ہے وہ آ کر طالبہ نے نعرے لگائے بھٹو صاحب ذہین آدمی تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر طالبا کو میں نے پکڑا تو ساری قوم میرے خلاف ہو جائے گی حماقت تو انہوں نے کی کیوں لٹریچر کر دیا بھٹو صاحب نے کہا مرزا طاہر میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت بڑی قوت ہو تم سے چار طالب علم بھی نہیں سنبھالے گئے چار طالب علموں کی شکایت لے کر میرے پاس آ گئے ہو یہ الو کا چرخا سمجھا نہ کہ بھٹو صاحب نے اس کو کیا کہہ دیا ہے یہ واپس آیا اس نے او دیکھا نہ تو دیکھا بائیس مئی کو یہ ٹرین گئی تھی ہفتے کے بعد انتیس مئی کو اس ٹرین نے واپس آنا تھا سیونٹی فور کی بات کر رہا ہوں قادیانی جماعت اس پر جو ہے انہوں نے تیاری کی نسرا آباد لالیاں چنوٹ فیصلہ آباد سرگودا کہاں کہاں سے قادیانی قادیانی فورس کو اکٹھا کیا گیا ریلوے اسٹیشن پر کہ طالبات کی پٹائی کرنی ہے اور آباد میں آباد اسٹیشن سرگودے سے آئے تو پہلے آباد آتا ہے شاہین آباد آتا ہے آباد آتا ہے لالیاں آتا ہے سرگودا ہے سرگودے سے لے کر چناب نگر تک پوری ریلوے کے اہم اسٹیشنوں پر قادیانی اسٹیشن ماسٹر تھے آگے ربوا کا railway station master Qadiani Chiniot کا ریلوے اسٹیشن وہ یہ سارے قادیانی اسٹیشنوں پر ماسٹر بیٹھے ہوئے قادیانی بڑی بےتابی کے ساتھ فون کر کے کبھی کبھی لالیاں کا اسٹیشن ماسٹر سربودا پوچھتا ہے کبھی روا کا کبھی آباد کا کہ وہ ٹرین کس وقت آ رہی ہے کس وقت آ رہی ہے اس لیے کہ ہزاروں آدمی یہاں پر جمع کیے ہوئے ہیں پوچھا جا رہا ہے کہ ٹرین کے وہ جو تالاب کی بوگی ہے وہ انجن سے کتنے نمبر پر ہے تاکہ اس کا اندازہ لگا کے پہلے فوج وہاں کھڑی کی جائے پوری ٹرین کو چیک نہ کرنا پڑے قادیانی تمام اسٹیشنوں سے اس پر سوار ہوئے قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے ان کو پہلے بتا دیا کہ بوگی نمبر فلاں ہے یہ ساری چیزیں ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں انکوائری کمیشن جو بنا تھا مسٹر جسٹس سمدانی کے ایم سمدانی نے کہ سربراہی میں روا کے سانحہ پر جو ہے وہ اپنے انکوائری کے لیے اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے اب آئے نا جی جناب طالبہ وہ <laughs> طالبا ایک بوگی میں چھوٹی بوگی ہو تو بائیس طالبا ہوتے ہیں بڑی ہو چوالیس اس سے بڑی ہو اٹھاسی اٹھاسی سے زیادہ تو ہمارے پاکستان میں بوگی کوئی نہیں چھوٹی سی بوگی میں طالبا اور قادیانی ہزاروں کی تعداد میں پل پڑے نا ان پر سیٹوں سے ان کو سوئے ہوئے بچے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ آج کو جو ہونا ہے انہوں نے ان کو اتارا کسی کی ٹائی سے پکڑا کسی کی پتلون سے پکڑا کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا کسی کے کسی کو سر کے بالوں سے پکڑا کسی کا کسی کا بازو مروڑا اور کسی کے کان سے پکڑ کر لائے لاتوں سے پکڑ کر کوئی لیٹرین میں گھسنا چاہتا ہے ڈر کے مارے بےچارے ہے تو طالبہ کریں کیا وہ ان کو لاتوں سے پکڑ کر اسٹیشن پر لاتے ہیں آہنی مکے ہنٹر ہاکیے ان کے ساتھ پٹائی کر کے طلبا کا اور ایک طالب علم کسی کی کسی کی ناک کی ہڈی توڑی کسی کے کسی کے کندھے کو توڑا کسی کے چودڑوں پہ جو ہے وہ اپنا ہنٹر برسائے کسی کو کسی کی پشت پر مار مار کے ان کا قادیانی یعنی انہیں ان معصوم بچوں کا انہوں نے برا حال کر دیا اور یہ ریکارڈ کے اندر یہ بات موجود ہے عدالت کے ریکارڈ میں بات موجود ہے کہ اس مظلومیت کے وقت ایک بچے نے اگر پانی مانگا تو قادیانی اوباشوں نے اس کے منہ کے اندر پیشاب کیا ہے آج کہا جاتا ہے کہ قادیانی بڑے اخلاق والے میرے بھائی یہ میرا موضوع نہیں لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں عدالت کے ریکارڈ میں ایک بات موجود ہے کہ ایک اس حالت میں بھی ایک قادیانی نے ایک قادیانی نے درندگی کے ساتھ وہاں پر اس اس کی کی جو ہے وہ اپنا اس کی بے جان بے جان باڈی کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے رقص کرتے ہوئے احمدیہ زندہ باد کا نعرہ لگایا طالب علم جان کنی کی حالت میں تھا وہ وہاں پہ کہتا ہے محمدیت زندہ باد جب اس نے کہا محمدیت تو قادیانی نے کہا مرد آباد یہ ہے قادیانیت کا اصل چہرہ اور میں عرض کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ پوری دنیا میں دیمک کی طرح انسانیت کو شرافت کو اگر کوئی کوئی کوئی منحص اور جماعت کوئی طبقہ نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ قادیانی کا ہے ہاں مجھ سے مانگے حوالہ قادیانی جماعت کا ایک آدمی قادیانیت کو اس نے چھوڑا اس نے کتاب لکھی ایک آدمی خود قادیانی تھا اس نے کتاب لکھی ایک کا نام کمالات محمودیہ ہے ایک کا نام جو ہے وہ اپنا شہر سدوم ہے اس میں یہ بات موجود ہے مرزا قادیانی کی پوتی اپنے باپ مرزا محمود کے متعلق کہتی ہے کہ سگے باپ نے سگی بیٹی کے ساتھ مکالا کیا آج دنیا کس نام سے کہتی ہے کہ قادیانیوں کے جناب اخلاق بڑے ہیں کہ بلا اگر بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنا بچوں کے منہ میں پیشاب کرنا اس کا اس کا نام اخلاق ہے تو پھر میں معافی چاہتا ہوں اس اخلاق سے اگر یہ اخلاق کا معیار یہ ہے تو پھر ہمیں معذور سمجھا جائے خیر میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ کہتے ہیں من درجۂ خیال ہے وہ در کے خیال انسان کی تدبیر کچھ ہوا کرتی ہے میرے رب کی تدبیر کچھ ہوا کرتی ہے قادیانیوں نے یہ سوچا کہ ان طلبا کو ماریں گے اشارہ تو تھا بھٹو صاحب کا کہ طالبا کو ٹھیک نہیں کر سکتے قادیانیوں کو ذرا زیادہ مثالہ لگ گیا اب طالبا کو مارانا اور یہ چلی ٹرین مظلوموں کی ٹرین لیٹ ہو گئی ڈیڑھ گھنٹے تک رکی رہی اب چنیوٹ کے اسٹیشن ماسٹر کو پتا چلا فیصلہ آگے تک جھمرا اسٹیشن ہے اس کو پتا چلا فیصلہ باد تک اطلاع پہنچی ٹرین کیوں لیٹ ہو گئی بار بار پوچھتے ہیں اسٹیشن ماسٹر کنٹرول روم پوچھتا ہے اسٹیشن ماسٹر سے اتنی دیر ہو گئی ٹرین کیوں نہیں چل رہی کہتا ہے جی لڑائی ہو گئی ہے حادثہ ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا ہوا کیا ہوا اب انہوں نے زور دیا تو اس نے کہا جی وہ کا اور مسلمانوں کا بچوں کا آپس میں وہ جی قادیانی یہ خود قادیانی تھا وہ جی طالبان نے بدتمیزی کی جی وہ قادیانی اس پر غصے ہو گئے جی معمولی لڑائی ہو گئی اسٹیشن ماسٹر پر پہنچی طالبہ کو اس نے جو ہے وہ اپنا مرغ بسمل کی طرح تڑپتے ہوئے دیکھا اس نے اپنے کنٹرول روم کو کہا کہ بعد طالبہ کی کیفیت بالکل سیریس ہے اللہ کی شان جس وقت یہ ٹرین وہاں پر پہنچی ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اسٹیشن کنٹرول کا ایک اسٹیشن ماسٹر ان کے اسٹیشن پر اپنا مسجد ہے وہ سارا عملہ ان کا مرید ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا جیسے آپ اور میں حضرت مولانا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کوئی واقعہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ خطیب صاحب کو تو اطلاع ہو ہی جائے گی وہ کنٹرول روم کا ایک ذمہ دار افسر مولانا تاج محمود کے پاس آیا دروازے سے آنے کی بجائے وہ اپنا مین گیٹ سے آنے کے بجائے بغلی دروازے سے آیا دروازہ کھٹکھٹا کے کہا رو کے دوپہر کے وقت گرمی میں مئی کا مہینہ تھا انتیس مئی کی بات کروں سیونٹی فور کی تو اس نے کہا کہ حضرت طالبہ پہ حملہ ہو گیا ہے اور وہ بڑے سیریس ہیں ہم نے یہاں پر فرسٹ ایڈ کا انتظام تو کیا ہے لیکن ریلوے کے پاس تو زیادہ فرسٹ ایڈ کا اتنے بچے ہیں کیا ہوگا مولانا تاج محمود نے سول ہسپتال کے ملازمین اپنا ڈاکٹر کو ایس ایم کو کہا وہ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کر آئے اسٹیشن ماسٹر شہزاد صاحب تھے ان کو اپنا ڈی سی صاحب ان کو کہا ایس پی کو کہا تو شہر کے اندر اطلاع ہوئی رات کے شام کو دیکھو وہاں پر قادیانی قادیانی ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے جمع تھے جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو یہاں پر مسلمان ان کے آنسو پوچھنے کے لیے جمع ہیں پورا اسٹیشن جمے غفیر بھرا ہوا ہے کانوں کان اطلاع ہوئی وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کے دبا دو گے قادیانی نے دبانے کی کوشش کی اللہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی میں یہی اب بات آپ دوستوں سے حل کرتا ہوں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے زیادتی قادیانیوں کی تھی جس وقت وہاں اسٹیشن پر آئے تو وہ حالات کو دیکھے گئے تو انہوں نے طالبہ نے کہہ دیا کہ حضرت ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا جس نے سنا کلیدہ محسوس کر رہ گیا چیخیں نکل گئیں دنیا کی کہ دنیا میں اتنی اندھیر کر دی کہ اس طرح اس طرح ان مسلمانوں کو کوئی شخص بھیڑ بکری کو گدھے کو اتنا نہیں مارتا ہوگا جس طرح قوم کے نو نہالوں کو معماروں کو ڈاکٹر صاحبان کو جنہوں نے آگے چل کر انسانیت کی خدمت کرنی ہے آج ان کو اس طرح بری طرح ان کو مارا جا رہا ہے تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ ہمارے ڈی سی صاحب نے ہوم سیکرٹری کو کہا اس نے وزیر اعلیٰ کو کہا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے لیے انکوائری کریں گے یہ ہوگا طالاب کے لیے طالبا کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایئر کنڈیشن بوگی مخصوص کی گئی فرسٹ ایڈ دی گئی ان کو روانہ کر دیا گیا جس جس اسٹیشن سے گزر, ٹرین گزرتی گئی محمد عربی کے غلام جمع ہوتے گئے نر پوری ٹرین وہاں سے چلی ملتان پہنچتے پہنچتے پورے ملک کے اندر تحریک کی ایک فضا بن گئی میرے بھائی وہ کہتے ہیں کہ شر دشو ادوبے برنگیزد کہ خیر ماں درو باشد دشمن نے فتنہ اٹھایا تھا اللہ نے انہی کی بربادی کا اس کے اندر سامان کر دیا اگلے دن پورے ملک میں ہڑتال ہوئی کراچی سے لے کر خیبر تک کی دینی قیادت اکٹھی ہوئی میں آپ سے عرض کرتا ہوں انور شاہ کی الف سے تحریک چلی تھی محمد یوسف نوری کی یہاں پہ پہنچی ہے شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف نوری اس وقت عالمی مجلس صحافت ختم نبوت کے امیر وہ تھے تو ان کو مجلس عمل کا امیر بنایا گیا دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث تمام مکاتے میں فکر کے علماء مشائق جمع ہوئے حضرت مولانا مفتی محمود میرے رب کریم کی شان بے نیازی کو دیکھے حضرت مفتی محمود صاحب مولانا شاہ مد نورانی علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد پروفیسر غفور چودھری ظہور الہی یہ حضرات اس وقت اسمبلی میں تھے اکیلے جمعیت علماء اسلام کے بارہ ممبر تھے جید علماء مولانا عبدالحق کوڑا خٹک والے جیسا مولانا صدر الشہید مولانا مفتی محمود مولانا غلام غوث مولانا عبد الحکیم جیسے جید علماء کرام بھاری بھرکم اور ان میں بعض ایسے کادابر کے اس وقت ساری دینی قیادت ملے تو شاید ایک شخص کے قد پہ بھی ہم نہ پہنچ پائے اتنی قیادت وہاں پر جمع تھی اور وہاں اسمبلی میں بھی آج کل کے چھوکروں کی طرح اسمبلی نہیں تھی کہ جس طرح پاس سارے پہنچ گئے ہیں اس زمانے میں ولی خان جیسا آدمی خورشید محمود قصوری جیسا آدمی عبد الحبیز پیر زادہ خان عبد القیوم ذوالفقار علی بھٹو غلام مصطفیٰ ایسی اسمبلی تھی جب یہ تحریک چلی بھٹو صاحب نے دیکھا اس نے کہا کہ قومی اسمبلی اس کا فیصلہ کرے اب علماء کے مسند افتاح سے چل کر ہمارا ختم ہمارا نہیں محمد عربی کی عزت و ناموز کا مسئلہ قومی اسمبلی میں پہنچا ہے مکہ مکرمہ میں گیا تو مکہ والوں نے مکہ والوں نے فتوا دیا جو بند کے مسند سے یہ افطار جاری ہوا تھا انہوں نے تائید کی سارے ملک نے تائید کی مکہ نے تائید کی اب وقت آیا لوور کورٹ سے سپریم کورٹ تک گیا انہوں نے فیصلے دیے اب وقت آیا کہ یہ مسئلہ گیا ہے نیشنل اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی رب کریم کا کرم ہے چھاپ چکے ہیں ہم اس قومی اسمبلی کی کاروائی کو جو اس زمانے میں بھٹو صاحب کے اس میں قومی اسمبلی میں مفتی محمود اور ہمارے اٹارنی جنرل تھے یا بختیار ان کا قادیانی جماعت کا چیف گرو مرزا طاہر تھا لاہوری جماعت کا جو ہے وہ اپنا صدر الدین تھا یہ سارے اسمبلی کے اندر پیش ہوئے تیرہ گیارہ دن تک مرزا ناصر پر جرا ہوئی اور تیرہ دن دو دن جو ہے وہ لاہوری گروپ پر جرا ہوئی تیرہ دن قومی اسمبلی کی کلاس چلی اور قومی اسمبلی نے اس جرح کے بعد اس جرح کے بعد کادیئنی کے کیس کو جس وقت سمجھا تو قومی اسمبلی پکار اٹھی کہ قادیا کا مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان چودہ پندرہ علماء کرام کی کلاس کو نکال دیں باقی جتنی کلاس ہے وہ سیاست دان تھے ان میں ایک بھی مذہبی رہنما نہیں تھا بھٹو صاحب کوئی مذہبی رہنما نہیں بلی خان مذہبی رہنما نہیں پروفیسر خورشید وہ کیا کہتے ہیں خورشید محمود قصوری ہو یہ اپنا نواب زادہ ہو فلاں ہوں ان میں کوئی آدمی جو ہے وہ مذہبی رہنما نہیں تھا ان اسمبلی کے ارکان کے سامنے بھی جب قادیانیت کا کیس آیا علم نشرا ہوا تو سب نے قادیانیت کو پڑھنے کے بعد کہا کہ قادیانی کافر ہے یہ ایک موقع آیا پھر ہم دیکھتے ہیں رب کریم کے کرم کو کہ جناب بھٹو صاحب کے بعد آگے چل کر پھر انقلاب آیا وہ جناب جنرل ضیاء الحق مرحوم کا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں بھٹو صاحب کے زمانے میں قانون پاس ہوا تھا معاف چاہتا ہوں عین میں ترمیم ہوئی تھی لیکن قانون سازی نہیں ہوئی تھی جناب ضیاء الحق کے زمانہ میں پھر اس پر آئین سازی ہوئی رب کریم نے کرم کیا کہ قادیانی پر پاکستان میں پابندی لگا دی گئی کہ تم غلام احمد کے دیکھنے والوں کو سیاہ بھی نہیں کہہ سکتے غلام احمد کے خاندان کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے محمد عربی کے علاوہ کسی اور کو تم نبی نہیں کہہ سکتے قادیانیت کو اسلام کے طور پر تم پیش نہیں کر سکتے قادیانیت کی بھلے تبلیغ کرو اپنے گھروں میں قادیانیت کو بطور قادیانیت کے پیش کرو قادیانیت کو بطور اسلام کے تم پیش نہیں کر سکتے یہ ایک جائز فیصلہ تھا قادیانیوں نے اس کو نہ مانا وہ گئے وفاقی شری عدالت میں رب کے کرم کو دیکھو وفاقی شری عدالت میں چار جج تھے چاروں ہائی کورٹ کے جج انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا قادیانی پھر لاہور میں پشاور میں کوئٹہ میں لاہور میں کراچی میں کوئٹہ میں چار جو ہے وہ اپنے ہمارے ہائی کورٹوں میں انہوں نے درخواستیں دائر کی چاروں نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا یہ سپریم کورٹ میں گئے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے خدا کرے یہ عجب کے اوپر اور وہ اپنا ریا کے اوپر محمول نہ ہو رب محمد کی قسم وہ منظر سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سپریم کورٹ میں ہم لوگ جس وقت جاتے تھے یہ ساری پیریڈ کا میں گواہ ہوں میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ہم لوگ سپریم کورٹ میں جاتے تھے قادیانیوں کے بیسیوں وکیل پجاروں پر آتے تھے ہم مسکین لوگ کتابیں اٹھائے ہوئے بستے اٹھائے ہوئے وکیلوں کے اپنے سروں پر جاتے تھے لیکن قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا وقت آیا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے پانچ جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے جج صاحبان انہوں نے بھی قادیانیوں کے کفر کا فیصلہ دیا اور اب تو رب کریم کا کرم ہے کہ آپ کا کوئی ایسا بر اعظم نہیں جہاں پر قادیانت کے کفر کا کفر جو ہے وہ علم نشرانہ ہو چکا ہو یہ قادیانت کی جستہ جستہ تاریخ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی اب ضرورت ہے عمر کی کہ غلام احمد قادیانی کی بھی تاریخ آ جائے وہ انشاءاللہ اس کو اگلے پیریڈ میں لیں گے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی ان معروضات کو قبول فرمائے اللہ رب العزت آپ دوستوں کو بہت ہی جزائے خیر دے قدم قدم پہ میرے رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہو کہ آپ حضرات نے اس کے لیے وقت نکالا حق تعالی ہم سب کے ہم ہوں کوئی بعید نہیں کہ آپ کا میرا یہی مل بیٹھنا کل قیامت کے دن حضور کی شماعت کا ذریعہ بن جائے کسی دنیاوی غرض کے لیے تو بیٹھے نہیں دین کے حوالے سے بیٹھے ہیں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں مجھے خیال نہیں تھا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ابھی پونا ایک ہوگا وہ تو سوا ایک ہوا چاہتا ہے معافی چاہتا ہوں اکول اکو لہٰذا علی ولکم ولسائر المسلمین باقی اثر پر بھائی میاں دعا کا تو دیکھیں نا وہ تو مولانا کا حق ہے مولانا ہم سب کے امام ہے نا امام ہے ہائی کی موجودگی میں دوسرے کو امال کی اجازت نہیں اس لیے فکا کا مسئلہ ہے دعا کرا دیں